چار جون دو ہزار سات بروز پیر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 بے وقوف لوگ لوگوں میں سے یہ بات کہیں گے کہ کیا چیز تھی کہ مسلمانوں کو اس قبلے سے ہٹا دیا جس قبلے کی طرف یہ لوگ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے فرما دیجئے اے نبی اللہ کی ہی سب ملکیت ہے مشرق اور مغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالی رہنمائی فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے اور اس کے ابتدائی دو رقوع میں قبلے کے متعلق تفصیلی بات ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہوا اور سمت قبلہ کے متعلق احکام بیان کریں گے بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت جس جہد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ ہر کوئی دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف انسان کھڑا ہو سکتا ہے اس طرف بھی کھڑا ہو تو بھی سامنے ہے اس طرف بھی کھڑا ہو تو بھی سامنے ہے جس طرف بھی کھڑا ہو سامنے قبلہ آتا ہے لیکن ایسی سمت اختیار کی جائے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور سامنے بیت المقدس بھی آ جائے یہ مسجد حرام میں تو ممکن ہے لیکن مسجد حرام سے علاوہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی کوئی جہت اختیار کرے کہ سامنے بیت اللہ بھی آ جائے اور بیت المقدس بھی آ جائے اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدایت تھی کہ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھیں لیکن آپ بیت اللہ میں اس ترتیب پہ کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ شریف بھی آ جاتا تھا اور پھر بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا جس پہ کسی کو یہ کوئی بات کرنے کی ضرورت یا نوبت ہی نہیں آئی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہے یا بیت اللہ ہے وہ سامنے تو بیت اللہ ہوتا ہی تھا اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ بیت اللہ شریف قبلہ تھا جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد مدینہ میں جب آپ کی آمد ہوئی تو اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کر دیا گیا پھر تقریباً سولہ سترہ مہینے مدینہ طیبہ میں ابتدائی دن آپ کی رہائش کے سولہ سترہ مہینے آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا یہ بعد مفسرین کا یہ کہنا ہے اور ان کی یہ تحقیق ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے نماز فرض ہو گئی ہجرت کے وقت معراج کے وقت تو معراج کے بعد سے مکہ مکرمہ میں جتنے دن آپ رہے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہی تھا پھر جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس بنا دیا گیا جو تقریباً سولہ سترہ مہینے بیت المقدس قبلہ رہا اب یہ بات ہوئی کہ مدینہ میں آ کر آپ کا قبلہ کیوں تبدیل ہوا اس میں کئی حکمتیں ہیں جو بعض مفسرین نے ایک دو باتیں نقل کی ہیں کہ اس میں یہ پہلو تھا جس وجہ سے آپ کے لیے قبلہ بیت المقدس بنا دیا گیا ہے اولاً بات یہ ہے کہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلاۃ وسلام آئے ان میں سے جن حضرات کا جو قبلہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ان کے پورے زمانہ نبوت میں وہی قبلہ رہا ہے تبدیل نہیں ہوا حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام تک سب کا قبلہ بیت اللہ رہا کوئی تحویل کی بات نہیں ہوئی تبدیلی کی بات نہیں ہوئی جب طوفان نو سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا پھر دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے سے کرائی گئی جو آپ تفصیلی بات پچھلے رقوع میں سن چکے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہوا پھر جب دور بنی اسرائیل کا آیا یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا تو ان کے لیے قبلہ بیت المقدس ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی حکم رہا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنی شریعتیں آئیں سب کا قبلہ بیت المقدس رہا جس شریعت کا جو قبلہ بھی رہا اس میں تحویل کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا خواہ ہاں، آدم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ان کو اگر حکم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا تو وہی رہا پورے دوران نبوت جب دوسری شریعت کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو پورے دوران نبوت ان کی جتنی ترتیب شریعت کی تھی وہی قبلہ رہا تبدیل نہیں ہوا جبکہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ کے لیے یہ تحویل قبلہ کا حکم ہوتا رہا جب کہ سترہ مہینے کے بعد پھر ابدن ابدا کے لیے جو آیات آ جائیں گی کہ اب بیت اللہ شریف ہی قبلہ ہے قبلہ کا معنی ہوتا ہے رخ منہ جہت سمت یعنی جس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے وجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات آگے آ رہی ہے کہ وہ کزال کا جاننا کو امتم وسعت اے نبی ہم نے آپ کی امت کو آپ کی شریعت کو وسطا میانہ روی دیا ہے آپ نے تمام شریعتوں کو منسوخ کیا اور تمام شریعتوں کا تذکرہ بھی ہوا تمام سابقہ انبیاء کا تذکرہ بھی آ گیا قرآن مجید میں احادیث میں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں سب کو پیغمبر مانتے ہیں لیکن اب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور ترتیب زندگی کے عقیدہ عبادات معاملات یہ سب کچھ اب آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب پر ہوگا ایمان سب پر ہے یہ بھی میانہ روی ہے کوئی اور شریعت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کوئی اور سابقہ منسوخ جو لوگ ہیں یہود ہوں یا نصارہ ہوں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا اگر وہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں پر وہ ایمان نہ لائیں تو مسلمانوں کا ایمان ہی مکمل نہیں تو یہ امت امت بسط انصاف والی امت ہے درمیانہ امت ہے سابقہ شریعتوں کے پیغمبر کو سابقہ شریعتوں کو مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں سابقہ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں بس ترتیب زندگی عقید اعمال عبادات کی اپنے پیغمبر کے مطابق کہ وہ منسوخ ہو گئی یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ شریعت آخری یہ تعصب سے بالکل پاک ہے اس میں کوئی جہت یوں جھکنے والی نہیں ہے لہذا کچھ عرصے بیت المقدس قبلہ ہو گیا کچھ عرصہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا پھر بیت المقدس ہوا پھر ہمیشہ کے لیے بیت اللہ قبلہ ہو گیا یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری شریعت نے ہماری شریعت کے ماننے والے آخری شریعت کے ماننے والے لوگوں نے اور ہمارے پیغمبر آخری نے بیت المقدس کی طرف بھی وہ کر کے نماز پڑھی ہے ہمیں بیت المقدس سے بھی کوئی اعتراض نہیں وہ بھی اللہ کا ایک مقدس مقام ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات برستے ہیں اور بیت اللہ بھی مقدس مقام ہے پھر ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا تو یہ اس امت کے بالکل کسی مذہب سے یعنی ضد و انعد تعصب سے دور رکھا گیا کہ دیکھو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ بیت اللہ یعنی جس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا اس کو مقام کیوں ملتا ہے اب مسلمان بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو کیوں مقام ہے کہ یہ پاکیزہ ہے یہ مقدس ہے اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے وہاں نماز پڑھیں تو لاکھ کا ثواب کیوں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا جب اللہ رب العزت فرمائیں کہ اب قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس ہے تو پھر حکم کا ماننا ہے نا اصل تو اسلام نام ہے حکم کے ماننے کا جب حکم ہو گیا کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہے تو اس حکم کے ماننے کا نام اسلام ہے اسی میں سب خیر و برکت اور انوار و برکات اور فضائل ہیں اور جب حکم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد ہوا کہ بیت المقدس آپ کا قبلہ ہے تو حکم ماننے میں ہی سب کچھ کامیابی اور خوبی ہے تو اسی میں انوار و برکات اصل تو اللہ کا حکم ہے جب اللہ رب العزت کا حکم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہے تو سارے انوار و برکات پھر اللہ کی طرف سے بیت اللہ کی طرف ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہوا تو پھر ساری ترتیبیں وہاں ہیں تو اصل تو کوئی جہد کوئی جہد چیز نہیں ہے جس کو ابھی قرآن مجید بتائیں گے کل اللہ المشرق و المغرب یہ سب مشرق و مغرب اللہ رب العزت کی ہی ملکیت ہیں جب اللہ فرما دے اس طرف منہ کر کے پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے میں ادھر ہی برکت ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے وہ کوئی ایک جہت کے ساتھ تو سمایا ہوا سمٹا ہوا یا اسی جگہ میں تو وہ محیط نہیں ہے یہ اللہ کی بات کو ماننے کی تو جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے بیت المقدس آپ کا قبلہ ہوا اس میں ایک بات تو یہ تھی جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کئی قبائل یہود کے کچھ عیسائی اکثر یہود کے قبائل یہودی مذہب یعنی طوریت کتاب موس علیہ السلام کو ماننے والے اکثر قبیلے آباد تھے اور یہ یہود عالی کتاب ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ مدینہ میں آپ لوگوں کا قبلہ وہ بیت المقدس ہے تاکہ یہودیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جس طرح آپ لوگوں کی شریعت آسمانی شریعت تھی ایسے ہی یہ شریعت بھی آسمانی شریعت ہے اور ان کا قبلہ بھی بیت المقدس بنا دیا گیا ہے ان کو گویا معلفت القلوب ان کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود تھا کہ کوئی الگ بات نہیں ہے یہ آپ کا اعتراض کہ آج تک نبوت بنو اسحاق میں سے تھی یہ آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا یہ اعتراض بے جا اعتراض ہے جس کو قرآن مجید نے پہلے بتا دیا ہے کہ اللہس برحمت ہی میں شاہ اللہ الفضل العظیم جس کو اپنی رحمت سے اللہ چاہے منتخب کر دے اس کو اپنا انعام کچھ دینا کون اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہے اعتراض کر سکتا ہے کہ ناراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آخری پیغمبر بھیجا کیوں بنی اسماعیل بنو اسماعیل میں سے آخری پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں یہ اعتراض بھیجا ہے کیوں کسی کو اللہ نے تو یہ اختیار نہیں دیا ہوا کہ وہ اعتراض کر سکیں کہ ہماری جماعت میں سے یہ آخری پیغمبر ہو محلفت القلوب ان کو میلان اپنی طرف لانا تھا کہ وہ ایک اپنے آپ کو آسمانی شریعت والے سمجھتے ہیں تو یہ بھی ایک آسمانی شریعت ہے جب پندرہ سترہ مہینے میں یہ بات دیکھی گئی کہ یہ لوگ ایسے متعصب ہیں اور کوئی اس طرف ان کے آنے کا امکان نہیں نظر آ رہا چند ایک جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے تو یہود میں سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہی خواہش تھی یہی دعا تھی یہی آرزو تھی اور آگے آ رہی کہ آپ آسمان کو دیکھتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ حکم نازل فرمائیں گے کہ بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ ہو جائے لیکن حکم تو ہو چکا تھا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس ہے مدینہ میں جب آپ تشریف لائے حکم کو ماننے کے ساتھ ہی آپ نے نماز تو اس طرح پڑھنا شروع کر دی کمال تو اسی میں حکم مان لیا کوئی اعتراض نہیں کوئی اللہ کے سامنے وہ شکوہ نہیں کہ حضرت وہی ہمارا قبلہ ہو ایسا نہیں ہوا حکم مانا جا رہا ہے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی لیکن ساتھ آرزو اور دعا اور خواہش ہو رہی ہے کہ اللہ دل یہ چاہتا ہے کہ بیت المقد بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ امکن مقدسہ دکھائے ہیں مسجد نبوی میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے اس سے دو تین صفحے پیچھے ایک پلر کے اوپر لکھا ہوا ہے قبلہ بیت المقدس یعنی پہلے وہ وہاں پر محراب تھا اور بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب اس میں دو باتیں ہیں جب حکم نازل ہوا تو کہ کیا وقت تھا اور کیا ترتیب تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحویل بیت اللہ کا جو کے اوپر جو حدیث نقل کی وہ اس طرح ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے ظہر کا وقت داخل ہو گیا تھا اور ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس میں زیادہ تغیر نہیں تھا جیسے کہ اب وہ سامنے کھڑکی ہے اور یہ سامنے محراب ہے تو اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ ہے اور جب محراب کی طرف کھڑے ہو جائیں تو بیت اللہ کی طرف منہ ہے اس لیے مدینہ کی جو سمت ہے وہ بالکل نمازی کی پشت بیت المقدس کی طرف ہے اب اور جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے تو اس سے پہلے جو مرحلہ تھا ان سترہ مہینوں والا تو منہ بیت المقدس کی طرف اور پشت بیت اللہ کی طرف ہو رہی تھی وہاں کچھ ساتھی موجود تھے ان میں سے قبیلہ بنو سلیم کا کوئی شخص زہر کی نماز پڑھ کے آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا اور پھر اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اپنے قبیلے کی طرف جب قبیلے کی طرف گیا تو قبیلہ بنو سلیم میں نماز ان کی مسجد میں نماز ہو رہی تھی وہ دو رکعتیں پڑھ چکے تھے اور تحیات میں بیٹھے تھے کہ اس شخص نے اونچی آواز کے ساتھ اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور زہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ چکے ہیں چنانچہ اسی یہ پہلے باتیں تو سب کے ذہنوں میں تھیں کہ ہمارا قبلہ انشاءاللہ تبدیل ہوگا اور بیت اللہ قبلہ بنے گا تو امام صاحب اور وہ سارے لوگوں نے اپنا رخ یوں بدل دیا عورتیں جو ہیں وہ پچھلی سیر میں آ گئیں مرد اس طرف چلے گئے اور امام صاحب نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد زو قبلتین ہوا کہ ایک نماز دو قبلوں کے ساتھ ادا کی گئی ورنہ تو سب مسجدیں زو قبلتین ہیں کہ سترہ مہینے تو بیت المقدس کی طرف نماز سب مسجدوں میں ہی تو بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی تو قبلہ بیت المقدس تھا اور پھر سترہ مہینے کے بعد بیت اللہ شریف قبلہ ہو گیا تو ہر مسجد کے ہی دو قبلے ہیں مسجد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی دو چاند مسجدیں بنی تھی سب قبلہ تعین ہے اس مسجد کا نام جو آپ حضرات نے دیکھی ہوگی اب جو ہے جیسے ہماری یہاں گھڑی لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ محراب بنا ہوا ہے مسجد جو قبلتین تین میں اور ایک قبلہ تو یہ تو ہے ہی محراب تو ایک محراب سامنے بنا ہوا ہے مسلح کی شکل جیسے جا نماز کی ہوتی ہے کہ پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے دو رکعتیں پڑھ چکے تھے اتہیا تشہد میں بیٹھے تھے کہ اس ساتھی نے اعلان کیا تو یہ یوں بدل گئے تو ایک نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی اس مسجد میں اسی وجہ سے اس مسجد کا نام زو قبلتین ہوا اب جو فرمایا کہ سیقول من الناس اب لوگوں نے باتیں شروع کر دی مشرقین مکہ نے یہ باتیں کی کہ مسلمان عجیب ہیں جب ہمارے پاس تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور جب مدینہ میں گئے تو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے اور جب یہ بات ہوئی کہ سولہ سترہ مہینے کے بعد بیت المقدس بھی قبلہ ختم ہو گیا بیت اللہ شریف ہو گیا تو پھر یہودیوں نے بھی باتیں شروع کر دیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہے یہ بھی کوئی مذہب ہے کبھی یہ قبلہ ہوتا ہے کبھی یہ قبلہ ہوتا ہے تو درمیان میں جو منافقین تھے انہوں نے بھی ایسے باتیں کی سیقول الصفحہ من الناس کے لفظ سے تین لوگوں تین تین گروہوں کو قرآن نے بیوقوف کہا مشرقین مکہ کو یہود مدینہ کو اور منافقین کو کہ یہ لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ کیا ہوا مسلمانوں کو کس چیز نے بدل دیا ان کا وہ قبلہ جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے یعنی بیت المقدس فرمایا کل اللہ المشرق والمغرب یہاں میں یہ شاہ صراط مستقیم یہ بیت اللہ یا بیت المقدس یہ کیا چیز ہے اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہر مشرق و مغرب ہے جس طرف اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کس طرح منہ کر کے نماز پڑھو اسی میں خیر و برکت اور اتباع میں اطاعت میں ثواب ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں